کچھ ایسے لڑے جنگ میں زینب کے دلارے میدا سے ادو بھاگے سبھی خوف کے مارے الٹا کے رن ایسا کبھی پڑھتے نہیں دیکھا بچوں کو اس انداز سے لڑتے نہیں دیکھا پڑھتے تھے کبھی گاہ سرک جاتے تھے ابا جب بار وہ کرتے تو یہ فرماتے تھے ابا زنی کا ہنر تم ہی دکھاتے رہو ان سے تلوار کی بجھاتے رہو دشمن شبیر کی ہستی مٹاتے رہو ری جاؤ حشم اور بڑھاتے رہو ایسے لڑو ہی کہیں پاتا ہے رہو محمد چلے گا تو دمن کاٹ دے پار کرو سر پہ تم سر وہ بدن کاٹ دے مرحبا اندر کے دل تیرے کفن کاٹ دے مہر کی ہر موج کو تشنا دہن کاٹ دے ان کے خود دے گئے علی بولے مقرر میں جا کر لڑو لشکر کفار کے چہرے پہ تیور رکھو جعفر تیار کے سرب میں انداز ہو حیدر کردار کے ہاتھ اٹھے دست سے پہلے تمہار کے آئے بقیا سے سدا دوش ہوا پر جیتے رہو محمد جیتے رہو محمد تلوار کے موت بھی بچ کر چلے ایک قدم آگے نہ پیچھے یہ لشکر چلے چاروں طرف گشت میں موت کا من کر چلے موت کہے کام کیا تم جری کر چلے میرے ہنر تم نے دکھائے ہیں یہاں پر کہتے تھے اے سو والو کیا کہنا ہے پھر کے وہی ہاتھ نکالو رہ بڑھے جاتے ہیں بازو کو سنبھالو ہلکا ہے کڑی آگ ذرا پوشوں پہ ڈالو ان ہاتھوں کے بوسے کے لیے آئے پیم کا بھی کہے میں بھی کہوں ارے علی اکبر خوب محمد لڑے گویا محمد ہوئے کون بھی بے حد لڑے موت کو بھی دست میں کرتے ہوئے رد لڑے دونوں لڑے اس طرح جیسے اب وہ جد لڑے ماں بھی ڈرے خیمہ پہ کہنے لگی رو کر جیتے رہو محمد جیتے رہو محمد جاتے ہوئے نہر پر آ گئے المختصر مر گئے آدم پھر گر گئے دونوں پسر شیر کہیں سے چلے اور کہیں سے تبر شاہ کو آواز دی گرتے ہوئے خاک پر کچھ شہے کر وہ بنا تھا یہ پر جیتے رہو محمد جیتے رہو محمد کی آنکھوں میں اشیا جیت گئے پاس سے نہر پہ وہ محل کا گھر گئے آتا میں بھی دونوں کو یہ یاد تھا نصیحت ہی ہو گئے دونوں پیدا شکر کے سجدے میں گری مادر مستر رہو محمد رہو محمد کو میدان سے خیمے میں لائے حسین تکیے لاشوں کا کرنے لگے سب ہی بہن نے آواز دی بنتے شہے مجر بہن شاہ پہ سب سے ہوئے دے تیرے نورے نب مسکر نے کہا شان ہلا کر جیتے رہو محمد جیتے رہو محمد میں بپا مجھے پہ ہوئے گرے گرے لاشوں سے مخاطب یوں ہوئی شا نبی تم بھائی پہ قربان ہوئے تم پہ میں قربان تم پہ میں قربان جو کہہ کے چلے گھر سے وہی کر کے دکھا بڑا فخر ہے تم پر